نحمد ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم حضرات اکرامی قدر اللہ تعالی خالق کل شعی اور مالک کل شعی ہے انسانوں اور جنات کو بنانے والے ہیں فرشتوں کے خالق و مالک ہیں انسان کو اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں دی سننے والے کان دیے پکڑنے والا ہاتھ دیا چلنے والے قدم دیے دھڑکتا ہوا دل دیا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی اور خود اعلان فرما دیا لقد خلق نل انسان کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے خلقت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی مخلوق بھی انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی فرشتے انسانوں سے پہلے بنائے گئے جنات انسانوں سے پہلے بنائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم تھا اس کی تقدیر تھی اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے انسانوں کے جد امجد کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دے دیا حضرات یہی وجہ ہے کہ جب بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں حضرت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نور ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ نے نوری فرشتوں کو خاک سے بننے والے آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا اس لیے آدم کا مقام اونچا ہے نوری فرشتوں کا مقام نیچے ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام بھی اونچے طبقے میں ہو سکتا ہے نیچے میں نہیں ہو سکتا حضرات رات قدر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تھا تو اس وقت ایک سانحہ رونما ہو گیا ایک حادثہ رونما ہو گیا اللہ کی مشیت تھی اس کی تقدیر تھی اس کا فیصلہ تھا اس حادثے نے رونما ہونا تھا حادثہ یہ رونما ہوا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کے کھانے کو کھا لیا جب آپ نے شجر ممنوع کے کھانے کو کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر اتار دیا ان سے لباس جنت کو چھین لیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی ہدن فمن عَلَيْهِمْ ہدایا فلا خوف کہ آدم علیہ السلام آپ کی نسل کے پاس میری بیجی ہوئی ہدایت آئے گی میری بھیجی ہوئی میری نادل کردہ وہی آئے گی میری بھیجی ہوئی کتابیں آئیں گی فَإِمَّا يَعْدِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اللہ اس کے خوف کو بھی دور کر دے گا اللہ اس کے غم کو بھی دور کر دے گا حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی جسمانی ضروریات کو بھی زمین سے پورا فرماتا رہا اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر انسانوں کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرنے کا بندوبست فرماتا رہا اللہ نے کھانے کے لیے کپاس کو پیدا کیا اللہ نے کھانے کے لیے گندم کو پیدا کیا چاول کو پیدا کیا چنے کو پیدا کیا پھلوں کو پیدا کیا پھولوں کو پیدا کیا اللہ نے لباس کے لیے انواع و اقسام قسم کے لباسوں کو تیار کیا اللہ نے کاٹن کو پیدا کرنے کی صلاحیت دی ریشم کو پیدا کرنے کی صلاحیت دی کھدر کو پیدا کرنے کی صلاحیت دی اللہ نے مختلف قسم کے کھانے پکانے کا بھی طریقہ انسانوں کو سکھلا دیا اللہ نے دفاع کے لیے تلواروں کو عطا فرما دیا نیزوں کو عطا فرما دیا تیروں کو عطا فرما دیا فنون جنگ ترقی کرتے رہے اللہ نے انسانوں کو بندوقیں بنانے کی صلاحیت دی پستولے بنانے کی صلاحیت دی میزائل بنانے کی صلاحیت دی ٹینک بنانے کی صلاحیت دی توپ بنانے کی صلاحیت دی اللہ نے بین البر آدمی میزائل تیار کرنے کی صلاحیت دی لیکن حضرات گرامی قدر اللہ نے روح کی پکار کو تشنا نہیں چھوڑا اللہ نے جس طرح جسم کی ضرورت کو پورا فرما دیا اللہ نے روح کی ضرورت کو بھی پورا فرما دیا اللہ نے پہلے تو ہر علاقے میں اپنے انبیاء کو مبوس فرما دیا اللہ تبارک و تعالی حود اعلان فرماتے ہیں والا کا درس اللہ نوحا نلا قومی ہی ہم نے جناب نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ویلا آدی اخاخم ہودا ہم نے جناب ہود کو قوم آد کی طرف بھیجا ویلا سمودا خاخم صالحہ ہم نے جناب سالے کو قوم سمود کی طرف بھیجا ویلا مدینہ خاکم شعیبہ ہم نے جناب شعیب کو قوم مدین کی طرف بھیجا جناب لوت کو قوم صدوم کی طرف بھیجا گیا بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے جناب موسا کو بھیجا گیا جناب ہارون کو بھیجا گیا جناب داود کو بھیجا گیا جناب سلیمان کو بھیجا گیا جناب زکریہ کو بھیجا گیا جناب یحییٰ کو بھیجا گیا جناب عیسیٰ کو بھیجا گیا یہ سارے کے سارے بڑے تھے لیکن رسول بنی اسرائیل تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کاملہ اس کی حکمت بالغاہ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ پوری کی پوری کائنات کو اب ایک نقطے پہ جمع کرنا چاہیے اب پوری کائنات کا ایک رسول ہونا چاہیے اب پوری کائنات کا ایک نبی ہونا چاہیے پوری کائنات کا ایک مقتدا ہونا چاہیے اللہ نے مشرق و مغرب کے فاصلوں کو سمیٹنے کا ارادہ فرما دیا اللہ نے شمال و جنوب کی وسطوں کو ایک جمع کرنے کا فیصلہ فرما لیا چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا کل یا یوہناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اللہ نے تاج امامت و نبوت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ کے اعلان فرما دیا کائنات کے لوگوں سن لو آج وہ آیا ہے جو مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا جو جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا جو مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا جو مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا جو پچھم و پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا جو اتر و دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا جو کالے اور بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو سرحوں اور گوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا جو روبا صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا جو نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا جو ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا جو پانچ صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا جو ہزار برس کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرب ہاں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کو اللہ نے آفاق و انفس کے نیچے رہنے والے ہر انسان کا رسول بنا دیا ہر انسان کا اس کو مقتدا اس کو ہادی اس کو پیشوا بنا دیا اللہ نے سپا سالار ایسا بنا دیا کہ نپولین کی تلوار میرے نبی کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا گھڑ سوار بنا دیا کہ بڑے سے بڑا گھڑ سوار میرے نبی کی گھڑ سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کئی مرتبہ میں حتیبانہ انداز کے اندر یہ بات کہتا ہوں میرے آقا کے بعد اگرچہ کوئی نبی تو نہیں آ سکتا میرے آقا کے بعد کوئی رسول تو نہیں آ سکتا میرے آقا کے بعد کوئی پیمبر تو نہیں آ سکتا میرے آقا کے بعد کوئی وحی تو نہیں آ سکتا میرے آقا آقا کے کے کے بعد بعد کوئی حامل الہام تو تو نہیں نہیں آ آ سکتا سکتا میرے کسی سینے پہ جبریل لیکن حضرات یہ بھی اٹل حقیقت کی بات ہے آقا کے بعد باپ تو آ سکتے ہیں لیکن فاطمہ کا بابا کبھی نہیں آ سکتا آقا کے بعد بھائی تو آ سکتے ہیں لیکن شیما کا بھیا کبھی نہیں آ سکتا آقا کے بعد بیٹے تو آ سکتے ہیں لیکن نامنا کا لہت جگر کبھی نہیں آ سکتا آقا کے بعد بشارت دینے والے تو آ سکتے سیدنا بشیر کبھی نہیں آ سکتا آقا کے بعد ڈرانے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا نظیر کبھی نہیں آ سکتے آقا کے بعد جام پلانے والے تو آ سکتے ہیں لیکن کبھی نہیں آ سکتے آقا کے بعد سفارش کرنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن شفیع المدین کبھی نہیں آ سکتے آقا کے بعد سواریوں کے اوپر چڑھنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن براق کا سوار کبھی نہیں آ سکتا آقا کے بعد سفر کرنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن معراج کا مسافر کبھی نہیں آ سکتا اور آقا کے بعد امام تو آ سکتے ہیں لیکن آدم و ابراہیم کا امام کبھی نہیں آ سکتا اور آقا کے بعد انسان تو آ سکتے ہیں لیکن آقا جیسا کائنات میں کبھی نہیں آ سکتا حضرات گرامی قدر اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا مادت الدہور و ماتین بمثلہی و لقد اتا فاجزنا نزرائیہی کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے میرے آقا نے کیا کیا میرے آقا نے مسلوں کی گتھیوں کو سلجھا دیا میرے آقا نے معیشت کی الجھی ہوئی کو دیا میرے آقا نے معاشرت کی بے تدبیری کو دیا میرے آقا نے سیاست کے کو سیدھا فرما دیا میرے آقا نے تمدن کو نیا رنگ عطا فرما دیا میرے آقا نے تہذیب کو نیا روپ عطا فرما دیا حتیٰ کہ مائیکل ہارٹ کو بھی یہ بات کہنے لگی کہنی پڑی اور مائیکل ہارٹ نے جو بات کہی خطابت کے الفاظ میں اس نے کیا کہا الفضل بما شاہدت بھی اللہ داؤ اس نے کہا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے آقا کا کوئی مرید بات کرے آقا کا کوئی مقتدی بات کرے آقا کا کوئی امتی بات کرے اور بات ہے لیکن مائیکل ہارٹ نے کیا کہا دنیا میں جتنے بھی بڑے ہیں سارے بڑوں کی بڑائی کو اگر جمع کر لیا جائے مصطفیٰ کی بڑائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا حضرات گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو مجھ کو دیا گیا میرے آقا نے تفکرات کے سینے کو چیر دیا میرے آقا نے خوشی کی شمع کو جلا دیا میرے آقا نے پریشانیوں کے اندھیروں کو دور فرما دیا میرے آقا نے خوشی کی شمع کو روشن فرما دیا میرے آقا نے پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا میرے آقا نے انسانیت کے جتنے دکھ تھے ان کو دور فرما دیا میرے آقا نے انسانیت جتنے بوجھوں کے تلے دبی ہوئی تھی ان دبے ہوئے بوجھوں سے اس کو آزاد فرما دیا میرے آقا نے جتنے گلے کے اندر غلامی کے توپ تھے ان توکوں سے انسانیت کو رہائی کو نصیب فرما دیا اور حضرت حالی نے الفاظ کہے میرے آقا کے بارے میں اتر کر ہیرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسیح ہم کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی میرے آقا نے کیا کیا میرے آقا نے انسانیت کے پریشانات کو فرما دیا جس نے ذروں کو کو بکھیرا اور اور اور کر دیا قطروں سمیٹا دریا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول پالا کر دیا انسانیت ٹھوکرے کھا رہی تھی میرے آقا نے ٹھوکرے کھانے والی انسانیت کو سیدھے راستے کے اوپر چلا دیا حضرات قدر وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے ان کو بیٹیوں کی عزتوں کا نگہبان بنا دیا وہی لوگ جو شراب کے نشے میں دھت رہنے والے تھے ان کو پوری کائنات کو جگانے والا بنا دیا وہی لوگ جو لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے تھے ان کو لوگوں کے مالوں کا چوکی دار بنا دیا وہی لوگ جو بات بے بات خیانت کرنے والے تھے ان کو ایمانت دار بنا دیا حضرات گرامی قدر میرے آقا نے اتنے فارمولے بتلا دیے اتنے فارمولے بتلا دیے اللہ کی قسم ہے آج میں یہ بات آپ کے سامنے اللہ وجہ بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں ہوں میں موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں میں موضوع کی تمہید کو باندھ رہا ہوں کس کے موضوع کی تمہید کو میں کس کے پرچم کو اٹھا کے آیا ہوں میں اس کے پرچم کو اٹھا کر اس کی تعلیمات کو لے کر اس کی سنت کو لے کر اس کی حدیث کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اللہ کی قسم ہے کرن گزر چکے ہیں صدیاں بیت چکی ہیں اور ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لیکن اللہ کی قسم کوئی شخص بھی میرے آقا کی نامت کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس کے نظام کا مقابلہ کر سکتا حضرات آج پاکستان کے مسائل ہوں یا مشرق وسطی کے مسائل ہوں یا یورپ کے مسائل ہوں ان سب کا ایک ہی حل ہے میرے آقا کی شریعت کو نافذ کر دیا جائے حضرات آپ نے کتنے دور دیکھے ہیں اہل قصور تم نے پیپل پارٹی کے عروج کو بھی دیکھا مسلم لیگ کے عروج کو بھی دیکھ رہے ہو اللہ کی قسم ہے میں ہر روز اخبار پڑھتا ہوں مجھے مجھے ڈاکوں کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں چوریوں کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں مجھے عصمت دری کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں مجھے کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں پر مجھے پتا ہے جتنی مرضی میاں صاحب کوشش کر لیں شہباز شریف صاحب مینجمنٹ اپنی جگہ پر ہے نظام اپنی جگہ پر ہے نظام میں سکم ہے نظام میں کمزوری ہے آج اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے نظام کو نافذ کر دیا جائے اللہ کے فضل و کرم سے ساری کی ساری چوریاں ڈکیتیاں خود بہت رک جائیں گی حضرات گرامی قدر آقا علیہ السلام نے دکھوں کے شکنجے سے نکلنے کے لیے درجنوں تدبیروں کو بتلا دیا درجنوں تدبیروں کو بتلا دیا اور جب آپ نے میرے ساتھیوں نے مجھے یہ بات پرسوں بتلائی کہ حافظ صاحب آپ نے اس موضوع کے اوپر تقریر کرنی ہے پریشانیوں سے نجات حاصل کرے کیسے ہوگی اور خوشی والی زندگی کیسے ملے گی میرے ذہن کے اندر آقا کی درجنوں تدبیریں گونجنے لگی کبھی میرے ذہن کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا خیال آیا کبھی میرے ذہن کے اندر تقوا کا خیال آیا کبھی میرے ذہن کے اندر ایمان بالغیب کا خیال آیا کبھی میرے ذہن کے اندر توبہ کا خیال آیا اللہ کی قسم ہے میرے آقا نے ایک ایک مسئلے کے لیے دجنوں حل تجویز فرما دیے میرے آقا اس حکیم کا نام ہے اس حکیم کائنات کا نام مصطفیٰ ہے جس کے پاس ایک بیماری کے لیے درجنوں شفا کی دوائیاں موجود ہیں لیکن المیہ کی بات یہ ہے ہم شفا کو حاصل کرنے کے لیے کبھی مشرق میں جاتے ہیں کبھی مغرب میں جاتے ہیں کبھی شمال میں جاتے ہیں کبھی جنوب میں آتے ہیں لیکن اگر نہیں آتے تو سنت مصطفیٰ کے پاس نہیں آتے حدیث محمد علیہ السلام کے پاس نہیں آتے اگر ہم حدیث کے پاس آ جائیں قرآن کے پاس آ جائیں اور انشاءاللہ آج آپ کو قرآن و سنت کی دعوت دے کے جانا ہے اور جو تحریک ہم غلبہ دین کی قرآن و سنہ موومنٹ کے نام سے چلا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو شمولیت کی دعوت دے کے جانی ہے انشاءاللہ آپ سارے شامل ہوں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے قرآن و سنت کی دعوت سے سب سے پہلے اپنے من کو روشن کرنا ہے جب من روشن ہو جائے گا تو جیون کی سارے کے سارے روگ دور ہو جائیں گے اور اللہ کے فل و کرم سے پھر ہم نے اپنے گھروں کو روشن کرنا ہے جب گھر روشن ہو جائیں گے پھر بیٹوں کا فکر نہیں رہے گا پھر بیٹیوں کا فکر نہیں رہے گا پھر سارے کے سارے غم دور ہو جائیں گے پھر ہم نے اپنے محلوں کو روشن کرنا ہے پھر ہم نے اپنی سوسائٹی کو روشن کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حضرت شہید ملت کا آپ ہاں پورا ہوگا اسلام آباد کے ایمانوں کے اندر بھی شمع اگر لہرائے گی تو کتاب و سنت کی لہرائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن بھی آ کے رہے گا حضرات اگر آپ کی قدر اللہ کے گھر دیر تو ہو سکتی ہے لیکن دیر نہیں ہو سکتی حضرات آج بھی وہ بوڑھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی بڑھاپے کو لگا دیا جو تاجد گزار بوڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا اور جو میری با حیا با کردار مائیں اور بہنیں ہیں انشاءاللہ ان کی دعائیں جو ہے رد نہیں جائیں گی انشاءاللہ وطن عزیز امن کا بھی گہوارہ بنے گا سکون کا بھی گہوارہ بنے گا خوشیوں کا بھی گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ حضرات گرامی قدر ان نسخوں میں سے جو کائنات کے سب سے بڑے حکیم نے اپنی امت کو عطا فرما اور امت کی کی کی کیا بات جائے میرے میرے آقا آقا جو عطا ہے نے جو کائنات کو دیا ہے اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کو اپنی جگہ دیا ہے لیکن کئی باتیں میرے آقا نے کائنات کو وہ دی ہے کہ پوری کائنات بھی میرے آقا کے ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی حضرات مسلمان تو درود پڑتا ہے نا آقا علیہ السلام کی ذات کو پدرود کو بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کے پدرود کی برکھا کو برسائے اللہ کی قسم ہے پوری کائنات میرے آقا کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے حضرات صرف دو مثالیں دے کے بات آپ کی طرف بڑھاؤں گا بات آگے کی طرف بڑھاؤں گا حضرات مجھے یہ بات بتلائیے آج پوری کی پوری دنیا میں کوئی بندہ اپنی بہن سے شادی کرتا ہے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو کوئی بندہ بھی اپنی بہن سے شادی نہیں کرتا کوئی بندہ بھی اپنی ماں سے شادی نہیں کرتا کوئی بندہ اپنی پھوپھی حالہ سے شادی نہیں کرتا آپ کو پتا ہے پوری کائنات کے اوپر یہ احسان کس کا ہے یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا احسان ہے حضرات بات کا ذرا غور کرنا جب محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں آئے تھے راجہ داہر نے اپنے باپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا ابن قاسم یہاں سے چلا گیا اس کے بعد کسی ہندو نے اپنی بہن کے ساتھ شادی نہیں کی اس لیے کہ ہندوؤں کو یہ بات سمجھ آ گئی جو مسلمانوں کے نبی کا طریقہ ہے کوئی طریقہ اس طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات گرامی قدر ایک دوسرے سانات کی بات دوسرے سان کو بھی آپ کے ساتھ رکھ دوں انشاءاللہ اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں جو آقا نے امت کے پریشانات کیے ہیں اور ان کو خوشی والی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا میرے آقا کا دوسرا احسان احسانات اللہ کی قسم درجنوں ہیں لیکن ذرا دوسرے احسان کی بات کے اوپر کرنا غور کرنا اللہ ہر میاں بیوی بی کو خوشی عطا فرمائے اللہ ہر گھر میں امن پیدا کرے ہر گھر میں سکون پیدا کرے جب بندہ اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو کیا چاہتا ہے کہ بیٹی آباد رہے کوئی بربادی تو نہیں چاہتا لیکن کئی مرتبہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر سیٹنگ نہیں ہوتی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ان کے معاملات نہیں ملتے دل نہیں ملتا دماغ نہیں ملتا ایسے عالم کے اندر زندگی عذاب بن جاتی ہے اس عذاب سے باہر نکلنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے طلاق کا راستہ بتلا دیا کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا پوری کوشش کے باوجود تو طلاق کا قانون تمہارے پاس موجود ہے بائبل نے طلاق دینے والے کو بد کردار کہا اور جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس سے شادی کرنے والے کو بھی بد کردار کہا آج انگلستان برطانیہ کے اندر طلاق کا جو قانون موجود ہے امریکہ کے اندر جو طلاق کا قانون موجود ہے پتا ہے وہ کس کے احسان کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کے احسان کی وجہ سے ہے اس نے جوڑوں کو جس طرح کٹھے رہنے کا طریقہ بتلا دیا اس نے جوڑوں کو علیحدہ ہونے کا بھی طریقہ بتلا دیا وہ پوری کائنات اگر جمع ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی حضرات قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے پریشان تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کسی بھی پہ ہو سکتا ہے غمگین تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن پریشانی کا تجزیہ کرنا پریشانی کا انالیس کرنا پریشانی کی تحلیل کرنا پریشانی سے نکل پریشانی سے نکلنے کی تدبیر کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکیم کائنات کی ضرورت ہوتی ہے جو کائنات کے لوگوں کو بتلا سکے پریشانی آئی کیوں ہے اور پریشانی جائے گی کیسے اللہ کی قسم ہے اگر آقا کے بتلائے ہوئے درجنوں نسخوں میں سے کسی ایک نسخے کے پر بھی عمل کر لیا جائے پریشانی باقی نہیں رہ سکتی حضرات گرامی قدر اللہ کا میرے نبی سے رابطہ تھا اور یہ بھی میرے نبی کے اعزاز کی بات ہے پوری کائنات نے علم کو حاصل کیا اپنے استادوں سے حاصل کیا پوری کائنات نے علم کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا ہم نے علم کو حاصل کیا حضرات درا غور کیجئے ہم نے علم کو حاصل کیا ہم نے تلمس کو طے کیا ہم نے لائبریری کے اندر پڑھا حضرت علامہ شہید سے علم کو حاصل کیا حضرت علامہ شہید نے علم کو حاصل کیا حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا سید نذیر سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا بات بڑھتے بڑھتے امام بخاری پہ پہنچی حضرت امام بخاری نے علم کو حاصل کیا حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت زوری سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت سالم سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا لیکن جب میرے نبی کی باری آئی میرے نبی نے علم کو حاصل کیا نہ مکتب سے حاصل کیا نہ مدرسے سے حاصل کیا نہ کالج سے حاصل کیا نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا نہ استادوں سے حاصل کیا میرے نبی نے علم کو حاصل کیا رب قدیر سے حاصل کیا علیم بذات صدور سے حاصل کیا اللہ کل شعین قدیر سے حاصل کیا مدبر الامور سے حاصل کیا عددید جبار سے حاصل کیا حالق متکبر سے حاصل کیا بخاری اور مصور سے حاصل کیا میرا اللہ بھی غلطی سے پاک ہے اور اس کا شگیر حضرت رسول اللہ بھی غلطی سے پاک ہے حضرات اگر اپنی قدر کوئی ہستی بھی کائنات میں اپنی شاگردی کے اعتبار سے بھی میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے نبی کے پاس معلومات آتی تھی علم آتا تھا تو آسمان کی بلندیوں سے آتا تھا زمین کے علم میں ٹھوکر لگ سکتی ہے لیکن آسمان والی بات جو ہے اس میں ٹھوکر نہیں ہو سکتی میرے نبی نے اللہ کے حکم کے اوپر کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی دیو کائنات کے غم زدہ لوگوں میرے نبی نے کائنات کے لوگوں کو غم کی وجہ بتلا دی کہا اللہ کے حکم سے ما من مصیبہ فبیما کسبت جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں تمہارے اپنے نام یا مال کی وجہ سے آتی ہیں تمہاری کوئی مصیبت بغیر وجہ کے اتفاق سے نہیں آتی بلکہ جتنی بھی مصیبت آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور اللہ کے نبی نے صرف اسی بات کے پر بس نہیں کیا اللہ کے نبی نے یہ بات بھی اللہ کے حکم سے کائنات کے لوگوں کو بتلا دی کائنات کے لوگوں سن لو انفرادی مصیبت آتی ہے وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اجتماعی مصیبت بھی آتی ہے تو معاشروں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ یا مال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے حضرات گرامی قدر ایک بستی کی مثال دے کر آپ کے سامنے اس بات کو دور حاضر کے معاشرے میں اس کی تطبیق کروں گا اللہ نے قرآن مجید میں سبا کی بستی کا ذکر کیا اللہ نے سبا کی بستی کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا ذرا بلاہ مثلا کریتن کانت تامنت مطمئنہ یاتی ہار کو ہار رغدم من کل مکان فکفرت بی انم اللہ فاذاکا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانو یسناؤن سبا کی بستی ایک ایسی بستی تھی جس کے پاس امن بھی تھا رزق بھی تھا دنیا کی کوئی نعمت امن اور رزق کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور معاشرے والے والے آج پاکستان کیا مانگتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ سے سے امن دے دے بم بلاس بچا لے حادثے سے بچا لے اللہ رزق دے دے اور قوموں کے دو ہی مطالبے ہوتے ہیں اللہ امن دے دے رزق دے دے اگر امن رزق مل جائے قوم کو کسی تیسری چیز کی ضرورت ہوتی نہیں تو اللہ نے کس بات کا ذکر کیا سبا کی بستی کے حوالے سے اللہ نے کہا ذرا اللہ مثلاً کریتن کانت آمینت مطمئنہ کہ سبا کی بستی کے پاس رزق کی نعمت بھی موجود تھی اور امن کی نعمت بھی موجود تھی کیا کیا فکفرت بھی انم اللہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا گناہ کیے اللہ کہتے ہیں فادا کا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانو یستاؤن میں نے ان کے پر امن کو چھین کر خوف کو مسلط کر دیا اور بھوک ان کے پر رزق کو چھین کے بھوک کو مسلط کر دیا اس لیے کہ وہ گناگار تھے کیا سبا کی بستی کے واقعے میں اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ مصیبت اتفاق کے ساتھ نہیں آتی بلکہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں حضرات پاکستان کے حالات پہ تھوڑا سا غور کر لیں حضرات پاکستان کے اندر اللہ کی کون کون سی نعمتیں نہیں تھی پہاڑ کا موسم یہاں پر تھا مادنیات کے ظاہر یہاں پر تھے گیس یہاں پر تھی کانیں یہاں پر تھی حضرات گرامی قدر لیکن کیا ہوا آج ہم خوف کے اندر مبتلا ہیں اور بھوک کے اندر مبتلا ہے پتہ ہے وجہ کیا ہے کبھی غور کیا ہے شراب ہم پیتے ہیں زنا ہم کرتے ہیں دھوکہ ہم دیتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں اور جس قوم کا وزیر اعظم قوم کو سود کے انجیکشن لگاتا ہو قوم کو سود کے نام پہ قرضے دیتا ہو سود پتا کیا ہے من اللہ رسولی اللہ اور اس کے رسول کے پہ پلانے جنگ ہے مجھے یہ بات بتلاؤ جہاں اللہ رسول کے اللہ اللہ نے جنگ ہوتا ہو کیا وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے حضرات گرامی جی، قدر پاکستان کا نعرہ آپ کو پتا ہے کیا لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لیکن کیا یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی عمل داری ہوئی یہاں پہ چور کے ہاتھ نہیں کٹے یہاں پہ ڈاکو گولی نہیں بجی یہاں پہ زانی کو سنسار نہیں کیا گیا یہاں پر قاتل کو قتل نہیں کیا گیا یہاں پہ دھوکہ دینے والے کا احتساب نہیں کیا گیا نتیجہ کیا نکلا اللہ اللہ لباس کانو نے جس طرح سبا کی بسی کے اوپر خوف اور بھوک مسلط کر دیا پاکستان کے اوپر بھی اللہ نے بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا حضرات دنیا کا معاملہ ہو دنیا کا قانون ہو تین میں سے ایک ذریعہ ہو یا تین میں سے دو یا تینوں کا تینوں تو انسان قانون کی گرفت سے بچ سکتا ہے پہلا ذریعہ کیا ہے رشوت دینے کے لیے پیسے ہوں آپ کو پتا ہے رشوت لینے والے جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں قانون سے بندہ بچ جاتا ہے اپروچ ہو سفارش ہو بندہ سفارش کے دور پہ بچ جاتا ہے اور طاقت ہو بندہ پھر بھی بچ جاتا ہے لیکن حضرات یہ اللہ کا قانون ہے یہ اس اللہ کا قانون ہے ان القوت للہ جمیہ پوری کائنات کی طاقتیں مالک کائنات کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کسی کی طاقت نہیں کر سکتی حضرات گرامی قدر اللہ کو سفارش کے دیر اثر نہیں لایا جا سکتا حضرات گرامی قدر جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کے ذریعے قابو کر لیا جائے مال کے ذریعے اللہ کو دبا لیا جائے نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے خود اعلان فرما دیا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين اللہ نے کہا زمین کی مقدار کے برابر سونے کو لے کے آؤ اور میرے سامنے رکھو جو کفر کے اوپر مرا ہے میں اس کی موت جو ہے اس کی موت کے بعد زمین پوری کی پوری سونے کے برابر لے کے آ جائے فدیے کو قبول نہیں کروں گا اس کو عذاب علیم کا منع چکھنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے رشوت کے ذریعے منایا نہیں جا سکتا سفارش کے ذریعے اللہ کو باس نہیں لایا جا سکتا طاقت کے ذریعے اللہ کو دبایا نہیں جا سکتا جو اللہ تعالیٰ یہ باتیں نہیں مانتا وہ کیا مانتا ہے کہا یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے پر ظلم کر چکے ہو میری بارگاہ میں آؤ آنسوؤں گراؤ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے سارے دکھوں کو دور کر دوں گا حضرات اس کے پاس ایک ہتھیار چلتا ہے ہتھیار تو کئی چلتے ہیں لیکن میں آج اس ہتھیار کی بات کر رہا ہوں کہ مدینے والے نے جتنی چابیاں بتلائی ہے دکھوں کو دور کرنے کی ان میں سے ایک چابی کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں وہ چابی ہے توبہ کی چابی ہے وہ استغفار کی چابی ہے توبہ استغفار کی چابی اس تالے میں لگتی ہے جس تالے کو ہم مشکلات کا تالا کہتے ہیں جب اس تالے میں لگتی ہے وہ تالا کھل جاتا ہے بندے کی ساری کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں حضرات گرامی قدر اللہ تعالی بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو کیوں آئے حضرات تو کیوں آئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے قرآن نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی معاشرے میں دکھ پریشانیاں کیوں آئیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئیں کہ نہیں آئیں حضرات اللہ نے قرآن مجید میں تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا اللہ نے سورہ فرقان میں شرک کا ذکر کیا اللہ نے سورہ فرقان میں قتل کا ذکر کیا زنا کا ذکر کیا اللہ نے کہا جو شرک کرے گا جو قتل کرے گا جو زنا کرے گا اس کے لیے جہنم کے تہتے ہوئے انگارے ہیں لیکن میرے پروردگار نے آگے کیا کہا اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یبدل اللہ سیات ماسانات لیکن کوئی بندہ ایمان کے بعد توبہ کو لے کے آئے عمل سالے کو لے کے آئے میں اس کے گناہوں کو معافی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا حضرات جب گناہ نیکیوں کے ساتھ بدل جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر دل کو امن ملے گا کہ نہیں ملے گا حضرات دو آیات ایک میں تنگی کا ذکر ایک میں خوشی کا ذکر دو آیات ایک میں مشکلات کا ذکر ایک میں رہائی کا ذکر ایک میں مشکلات کا ذکر وہ آیت کیا ہے من آرز ان ذکری و نہ شروع ہو یوم القیامتی آمہ جو میرے ذکر کو چھوڑے گا میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ کہے گا ربی لما حشرتنی آما اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کیا وقت کنت بصیرہ میری تو آنکھیں ہوتی تھی اللہ کہے گا کذالکا اتتا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا وہ جا تو نے میری نصیتوں کو بلا دیا میں نے بھی تجھے اندھا کر دیا اور دوسری آئے جس میں خوشی کا ذکر ہے فرحت کا ذکر ہے سکون کا ذکر ہے من نہ ملا سال من سکر ملا سال من سکر او انسا وہو مومن حیاتن طیبتن کوئی بھی بندہ جو نیک عمل کرے گا اگر وہ مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی مرد یا عورت اگر نیک عمل کرے گا اگر وہ مومن ہو فالا نوحی انہو حیاتن طیبتن اللہ اس کو پکیدہ زندگی اس کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے گا یہ کس کا وعدہ ہے یہ مالک کائنات کا وعدہ ہے قتل کی وجہ سے شرک کی وجہ سے زنا کی وجہ سے تیری زندگی میں جو دکھ آئے ہیں وہ دکھ کس طرح تبدیل ہوں گے وہ دکھ خوشیوں کے ساتھ اب تبدیل ہوں گے جب تو توبہ کا طلبگار گار بن جائے گا جب تو توبہ کا طلبگار گار بن جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ گناہ کے اندر معاف کرنے کے اندر بخیلی نہیں کرتا انسان توبہ کرنے کے اندر بخیلی کرتا ہے حضور علیہ السلام نے اس آدمی کا ذکر کیا جس نے ننانوے قتل کیے تھے توبہ کی امید کے لیے ایک عالم دین کے پاس پہنچا جس نے کہا تری توبہ قبول نہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا ایک اور آدمی کے پاس پہنچا رہنمائی کے لیے اس نے کہا فلا علاقے میں جا وہاں پر اہل ایمان رہتے ہیں اہل اہل رہتے رہتے ہیں ہیں ان میں جا زندگی کو گزار اللہ شاید کو معاف کر دے نیت اچھی تھی نکلا تھا آدھا راستہ عبور نہیں کیا پیغام اجل آ گیا موت کا وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ آگے نہیں ہو سکتا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا موت کا وقت آ گیا اس کی روح کو قبض کر لیا گیا حضرات قدر عذاب کے فرشتے بھی لپکے اور ثواب کے بھی لپکے اللہ نے ثواب اور عذاب کے فرشتوں کو کہا جاؤ زمین کو ماپو جہاں سے فاصلہ کم ہے اس طرف کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں زمین کو ماپنے کا وقت آیا فاصلہ گناگاروں کی بستی سے زیادہ تھا گناکاروں کی بستی سے کم تھا نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ تھا لیکن اللہ رحم ماؤں کی رحمت میرے مالک کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس نے زمین کے کو نادل فرما دیا زمین اس گناگار بندے کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ گئی جب فاصلے کو ماپا گیا نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم نکلا اللہ نے اس کو جنت کے باغات میں داخل فرما دیا حضرات گرامی قدر اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کفل کا ذکر کیا ساری زندگی گناہ کرتے رہے ساری زندگی سیاحت کا ارتکاب کرتے رہے آخری وقت ایک عورت کے پاس آئے برائی کی نیت سے عورت کمزور تھی مالی اعتبار سے اس نے کہا کفل میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا لیکن گھر میں بھوک کی وجہ سے آج گناہ کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کفل اگر تمہیں چھوڑ دے کیا فرق پڑتا ہے کفل نے کہا جا عزت بھی تیری ہوئی اور پیسے بھی تیرے ہوئے اس کو بھیج کے ذہن میں حیال آیا اللہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہوں گی جس کی عزت میں نے لوٹی ہوگی جو کمزور ہوں گی مجبور ہوں گی اللہ یہ میں نے کیا کر دیا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سے وعدہ کیا اللہ آئندہ کے بعد تیری اللہ تیری قسم ہے کہ وہ لائندہ کے بعد کبھی گناہ نہیں کرے گا اس کی زندگی کی آخری رات تھی اس کی روح کو قبض کر لیا گیا صبح تم بنی اسرائیل کے لوگ اس کو اپنے درمیان موجود نہیں پاتے اس کے گھر کے اندر پتا کرنے کے لیے پہنچے جب بڑی دیر تک ان کے درمیان نہیں آیا گھر کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھا اس کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہاں تو لوگ علماء کو نہیں چھوڑتے نیکوکاروں کو نہیں چھوڑتے تحجد گزاروں کو نہیں چھوڑتے وہ تو گناہگار تھا وہ تو خطا کار تھا وہ تو سیاحت کا پتلا تھا وہ تو بدکرداری کا ارتکاب کرنے والا تھا لوگوں کے ذہن کے اندر ایک ہی حیا خیال تھا کہ کفل جو ہے اس کا آہرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہوں گے اس کے وجود کو لے کے باہر نکلنے لگے سامنے صدر دروازے کے اوپر الفاظ تحریر تھے جن کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے خود تحریر فرما دیا او بنی اسرائیل کے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے کفل کی ساری ہتاؤں کو معاف کر دیا حضرات گرامی قدر اسی طرح کا معاملہ شبیبہ غامدیہ کا معاملہ ہے گناہ کا ارتکاب کر کے سیاحت کا ارتکاب کر کے حضور کی بارگاہ رسالت باب میں آئی تھی اس نے الفاظ کہے یا رسول اللہ تہرنی اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیا جائے کہا اس وقت آنا جب حمل کا تعین ہو جائے چند دنوں کے بعد آئی کہا کہ میں حمل سے ہوں کہا پلٹ جاؤ تیرے تیرا جرم ہے لیکن تیرے پیٹ کے اندر جو چیز موجود ہے اس نے تو جرم نہیں کیا پلٹ گئی نو مہینوں کے بعد آئی آقا مجھے پاک کیا جائے مجھے صاف کیا جائے آقا نے کہا پلٹ جا اس وقت آنا جب بچہ ٹھوس گدا کھانے کے قابل ہو جائے چند مہینوں کے بعد آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا تھما کے آئی حضرات گرامی قدر آقا کے پاس آئی آقا نے اسلام کی حد کو قائم کرنے کے لیے اسلام کی حد ظلم کرنے کے لیے نہیں آئی اسلام کی حد انسانوں کے وجود کو اور روح کو گناہوں کے سراج سے صاف کرنے کے لیے آئی ہے کپڑا میلا ہو جائے کے پاس جاتا ہے دھوبی جھنجھوڑتا ہے پتھر کے کے ساتھ صاف کرتا ہے ہے ہے ہے اس اس پاس ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوتا کو الٹاتا پلٹاتا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے میلو کچیل کو نکال دیا جائے یہی معاملہ اسلامی سداؤں کا ہے جب اسلامی سدا انسان پہ لاگو ہو جاتی ہے انسان کا وجود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اللہ پاک ہے اس کی بارگاہ میں بندہ مومن پاک اور صاف ہو کے پہنچتا ہے یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئی شبیبہ گامدیا کو زمین میں گاڑا گیا پتھر پتھر مارے گئے ایک لہو کا فوارہ پیدا کرتا ہے سیف اللہ خالد ولید کے کپڑے پہ گرتا ہے الفاظ کہے کہا عورت ناپاک تھی جاتے جاتے مجھے بھی نا پاک کر گئی سید بلد آدم نے کہا تھا کائنات کے امام نے کہا تھا روف و رحیم نے کہا تھا کہا خالد شبیبا نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے روایات دو ہیں ایک میں آپ نے الفاظ کہے ایسی توبہ کی ہے کہ ستر گناگاروں کے اوپر اور دوسرے میں آپ نے الفاظ کہے مدینہ کے سارے گناگاروں پہ تقسیم کر دیا اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیا حضرات گرامی قدر یہ تو اللہ کی توبہ قبول کرنے کی بات ہے اور توبہ کے نتائج پتہ کیا نکلتے ہیں خوشی والی زندگی کے نتائج پتا کیا نکلتے ہیں پھر سیدنا نو نے اللہ کے اس اللہ کے حکم سے کیا کہا کافکل تستغفرو ربکم انہو کانا غفارا یرسل السما علیکم مدرارا ویمددکم بیموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم منہارا سیدنا نو نے اعلان فرما دیا اپنے پروردگار سے بخشش کو طلب کرو بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گے پھر زمین کے اوپر آپ کی مرضی نہیں چلے گی آسمان سے بارشیں بھی تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی وہ یوم بنین اور معیشت روزگار مزدوری اور کاروبار کے لیے تڑپنے والے انسان یوم بے بھی والم و بنی اللہ تیرے مال کو بھی بڑھا دے گا اللہ تجھے بیٹے بھی عطا فرما دے گا وجج الخم جناتن جل لکھم منہارا اللہ تیرے لیے نہروں کو بھی چالو فرما دے گا تیرے لیے باغات کو بھی آباد فرما دے گا حضرات آج نریندر مودی جیت گیا ہے نا انڈیا میں مسلمان گھبرا رہے ہیں کہ نریندر مودی آ گیا ہے پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا حضرت خود نے قوم آپ کو پتہ کیا کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتن الى قوتکم اپنے پروردگار سے معافی مانگو اللہ تمہارے پہ بارشوں کو نادل کرے گا اور تمہاری طاقت کے پر اپنی طاقت کا نزول کرے گا اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت مل جائے کائنات کی کوئی طاقت پھر اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی مجھے حضرت علامہ شہید کی بات یاد آ گئی حضرت شہید نے کہا تھا قومیں لڑتی ہیں اسلحے کے ساتھ ٹینکوں کے ساتھ توپوں کے ساتھ میزائلوں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ مشین گنوں کے ساتھ لیکن اگر اسلحے میں کمی ہو اگر فوج میں کمی ہو تعداد میں کمی ہو اسلحہ اسلحے سے نہیں لڑتا مادیت مادیت سے نہیں لڑتی بلکہ مادیت پھر روحانیت سے لڑا کرتی ہے پھر وہ گروہ غالب آتا ہے جو روحانی طور پہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا بلکہ اللہ کے قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کی تھی کم من غلبت فیاتن بن بیدن اللہ کتنے ہی گرو جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ نے ان کو زیادہ تعداد پہ غالب فرما دیا اللہ اپنے حکم کے ساتھ اس لیے کہ فتح بھی اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ جب استغفار پھر قبول ہو جائے گی پھر دلوں کے اوپر دشمن کا روپ باقی رہ سکتا پھر معیشت کی تنگی باقی رہ سکتی پھر بے اولادی کا خطرہ باقی رہ سکتا پھر بارش اور کہ سالی کا خطرہ باقی رہ سکتا حضرات گرامی قدر وہ تمہیں کیا پتا ہے تم کس پروردگار کے ماننے والے ہو زمین اس کے حکم پہ چلتی ہے آسمان اس کے حکم پہ کھڑا ہے سورج اس کے حکم پہ چلتا ہے چاند اس کے حکم پہ چلتا ہے رزق کا مالک بھی وہی ہے شفا کا مالک بھی وہی ہے سکون کا مالک بھی وہی ہے خوشیوں کا مالک بھی وہی ہے تو خوشیاں کیسے ملیں گی اس سے بخشش کو طلب کر کے ملیں گی اس سے توبہ کو کر کے ملیں گی تو حضرات پھر انشاءاللہ گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں پاکستان کے یہ تو میں نے آپ کے کے انفرادی دکھوں دوری کی بات کی ہے اللہ کی قسم پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے ہمارے حکمران توبہ نہیں کرتے سود کا چلن عام ہے بدارے گنا ہر شہر میں کام کر رہے ہیں فائیو سٹار ہوٹلوں میں شراب بک رہی ہے کوئی بات کرتا ہے کوئی حیا کرو کہتے ہیں ملا تو تنگ نظری پھیلانا چاہتا ہے اور ملا تنگ نظری نہیں پھیلانا چاہتا ملا تو اس قرآن کی بات کرتا ہے اس کملی والے کے فرمان کی بات کرتا ہے کہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کا قرآن اور سنت نبی شریف غلط ہو سکتی حضرات ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے وعدہ لے کے آپ سے اجازت بھی دوں گا حضرات آپ کو پتا ہے یہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے کیبل نیٹورک کا دور ہے گندے میڈیا کا دور ہے اور آپ کو یہ بات بتلاؤں یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر جنسی تعلیم کی کتابوں کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت شامل کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب باقاعدہ طور پہ اس بات کے اوپر سمجھوتا کر چکے ہیں حضرات لیکن ان ساری کی ساری باتوں کے بعد اسلام میں جو نکاح کا ایک تصور ہے اس کے نتیجے کے اندر جتنا مرضی گند جو ہے امت مسلمہ میں پھینک دیا جائے جب نکاح ہو جاتا ہے تو مسلمان لڑکا لڑکی گناہ سے بچ جاتے ہیں بچنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں گورڈن براؤن پچھلے دنوں میں آیا اقوام متحدہ کا نمائندہ بن کے آیا پہلے وہ انگلستان کا وزیر اعظم تھا اس نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اس نے اس ملاقات میں ایک بات کہی اس نے کہا میاں صاحب آپ نے اپنے ملک کے اندر سے چھوٹی عمر کی شادیوں کو روکنا ہے اس کے بعد پھر پتا کیا ہوا ماروی میمن جو مسلم لیگ نون کی ایم این اے ہیں انہوں نے یہ بات کہی میں قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کروں گی کہ چھوٹی عمر کی شادی کو روکا جائے اور سندھ اسمبلی کے اندر سے یہ بل آج منظور ہو چکا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا لڑکا لڑکی اگر شادی کریں گے ان کو بھی تین سال کی سزا دی جائے گی ان کے والدین کو بھی تین سال کی سزا دی جائے گی جب حضرت عائشہ کی شادی ہوئی حضرت عائشہ کی عمر نو برس تھی جب حضرت فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی ان کی عمر تیرہ یا چودہ برس تھی جب حضرت صفیہ بنت ہائی کی شادی ہوئی ان کی عمر چودہ برس تھی اور مجھے یہ بات بتلاؤ جو میرے کام میرے نبی نے کیا ہے اکابر صاحب کرام نے کیا ہے آج تم اس کے علاف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بل کو پاس کر رہے ہو مجھے یہ بات بتلاؤ اس سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا تو حضرات گرامی قدر پھر اس نظام کی مثبت میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے من انداز میں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمان کے حابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کیا ملک میں قرآن و سنت کا قانون آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے حضرات گرامی قدر اس قرآن و سنت کے قانون کو میدان سیاست میں میدان معیشت میں معاشرت میں تہذیب میں تمدن میں حلیے میں لباس اجلاس میں اس کو داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پورے ملک کو قرآن و سننا مومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو رب کے قرآن کے لیے کملی والے کے فرمان کے لیے اور کائنات کے لوگوں کو بتلا دو پاکستان اور انسانیت کے مسائل قرآن و سنت کے نفاذ کے بغیر حل ہو سکتے تو حضرات کے آپ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی ابو شعیب یہاں پہ منشور کو بھی لے کے آئے ہیں جو دوست منشور کی کاپیاں ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے جائیں انشاءاللہ اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا اور انشاءاللہ یہ ملک امن و سکون کا گہوارہ بنے گا خوشیاں آئیں گی اور حضرات ایک آخری بات آپ کو یاد کروا کے بات کو ختم کروں گا حضرات حضرت علامہ شہید کے مدینہ طیبہ میں طالب علم تھے انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر کے دروازے کو حیا کی آواز آئی تالا لگانا شروع کیا سامنے چوکی دار کھڑا تھا اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا مسافر ہوں پردیسی ہوں کہیں مال چوری نہ ہو جائے اس لیے تالا لگا رہا ہوں قیمتی مال تو نہیں کوئی برتن کپڑے تو ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس اس نے کہا جاؤ دروازہ چاہے کھلا چھوڑ دو جہاں رب کا قانون ہوتا ہے وہ پروردگار خود چوکی دار بن جاتا ہے حضرات پاکستان کے وام امن کو ترس رہے ہیں سکون کو ترس رہے ہیں رزق کو ترس رہے ہیں اللہ کی قسم ہے مشکلات سے رہائی اگر ملے گی خوشیاں اگر ملیں گی تو قرآن و سنت کے نفاذ سے ملیں گی انشاءاللہ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ حضرات آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم قدم ہوں گے انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے نکھارے گر ہوئے برگے گلاب اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین